وہ جس بدی کا ارتکاب کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے حقیقت یہ ہے کہ ان کا طرز عمل نہایت برا تھا